السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویب ڈیولپمنٹ لیکچر میں ہم نے میتھمیٹیکل میتھڈس کی بات کی تھی خاص طور پہ ہم نے جاوا اسکرپٹ کا جو میتھ آبجیکٹ ہے اس کی پراپرٹیز اور اس کے مختلف میتھڈس کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے ان میتھڈس اور ان پراپرٹیز کو جو جاوا اسکرپٹ کے میتھ آبجیکٹ کی ہیں ان کو یوز کر کے بعض چھوٹی چھوٹی پرابلمس بھی سالو کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے سب سے پہلے آپ کو ایک سائن فنکشن ڈرا کر کے دکھایا تھا لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ جاوا اسکرپٹ میں گرافکس کرنا یعنی چیزوں کو ڈرا کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے کیونکہ یہ فیسلٹی جاوا اسکرپٹ میں ہے ہی نہیں تو اگر آپ نے گرافکس ڈرا کرنی ہے تو وہ بڑی کروڈ سی ہوں گی اتنی خوبصورت نہیں ہوں گی کیونکہ ان کو ڈرا کرنے کے لیے ہم جو مختلف ٹیکسٹ کیریکٹرز ہیں ان کو یوز کریں گے کیونکہ inherently JavaScript does not have a graphics capability اس کے لیے بڑی فائن سی گرافکس جو ہیں وہ ڈرا کی جا سکیں تو اس کے لیے ہم نے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ یہ کہ ہم رو بائی رو اسکرین پہ اپنے گراف کو ڈرا کرتے تھے سب سے پہلے ہم ٹاپ رو اسے کیلکولیٹ کرتے تھے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی اس طرح پورے کا پورا گراف جو ہے ہم نے آپ کو اسکرین پہ ڈرا کر کے دکھایا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ کامنٹ دیا تھا کہ جاوسٹ میں جمع تفریق ملٹی پلائی ڈیوائڈ یا موجولس یہ والے جو ہیں بیسک ارتھمیٹک فنکشنز تو ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں کمپلیکس میتھمیٹیکل فنکشن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میتھ آبجیکٹ جو ہے اس کو یوز کریں if you want to use those advanced functions math object ایک ایسا آبجیکٹ ہے جس کا صرف ایک یوز ہے that it provides a way of accessing those methods اگر آپ نے سائن کسی چیز کا نکالنا ہے کسی کی آپ نے ایپسلوٹ ویلیو نکالنی ہے تو آپ نے میتھ آبجیکٹ جو ہے اس کے یہ مختلف میتھڈ جو ہیں ان کو کال کرنا ہے اور ان کی مدد سے یہ کمپٹیشنز آپ نے کرنی ہیں اس کے علاوہ اس میتھ آبجیکٹ کی کچھ پراپرٹیز بھی ہیں ویچ آر کوائٹ یوزفل ہم نے مثلا پائی کی پراپرٹی استعمال کی تھی یعنی میتھ آبجیکٹ کی پراپرٹیز میں بعض بڑی انٹرسٹنگ میتھمیٹیکل ویلیوز بھی اسٹورڈ ہیں for example log of two وہاں پہ اسٹورڈ ہے ای e کی ویلیو اسٹورڈ ہے پائی کی ویلیو اسٹورڈ ہے اور بھی کئی ویلیوز جو ہیں اس میتھ آبجیکٹ کی پراپرٹیز میں اسٹورڈ ہیں پراپرٹیز کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ جب بھی ان کو آپ نے کال کرنا ہے جب بھی آپ نے میتھ فنکشن کی میتھ آبجیکٹ کی کوئی پراپرٹی یوز کرنی ہے تو اس کے خیال رکھیں کہ پراپرٹی ہمیشہ کیپیٹل فارم میں لکھی جاتی ہے جہاں تک میتھڈس کا تعلق ہے سب سے پہلے ہم نے جو سمپل ٹریگنومیٹرک میتھڈز ہوتے ہیں سائن کو سائن ٹینجنٹ ان کو دیکھا تھا اس کے علاوہ ان کے انورس جو ہیں ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اسکوائر روٹ کی اور پاور کی اور ایکسپونینشل کی اور لاگردم کی پھر ہم نے راؤنڈنگ کے جو تین میتھڈز ہیں ان کو دیکھا تھا ایک تو راؤنڈ ہے دوسرا فلور ہے تیسرا سیلنگ ہے ایپسلوٹ ویلیو اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر آپ کے پاس دو نمبر ہوں تو ان کا من اور میکس نکالنے کے لیے بھی جاوا اسکرپٹ میں فیسلٹی موجود ہے اور آخر میں ہم نے بڑا انٹرسٹنگ ایک میتھڈ دیکھا تھا وہ تھا رینڈم کا میتھڈ یعنی میتھ آبجیکٹ کا وہ میتھڈ جس کے ذریعے آپ ایک رینڈم نمبر جنریٹ کر سکتے ہیں اس رینڈم نمبر کو اس رینڈم نمبر میتھڈ کو یوز کر کے ہم نے ایک ڈائی بھی بنائی تھی یعنی اگر آپ نے کٹ میں کوئی گیم ڈیزائن کرنی ہو جس کے اندر آپ کو ڈائی چاہیے ہو جس کو آپ رول کریں تو one two three four five یا سکس ان میں سے کوئی ایک نمبر رینڈملی آ جائے تو اس کو کرنے کے لیے ہم نے ایک ایگزامپل کر کے آپ کو دکھائی تھی تو جناب پچھلی دفعہ ہمارا فوکس تھا نمبرس پہ اس دفعہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ٹیکسٹ پہ ہے اس دفعہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اسٹرنگس پہ ہے اس دفعہ ہم نے بات کرنی ہے اے بی سی کی پچھلی دفعہ ہم ون ٹو تھری کی بات کر رہے تھے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جاوا اسکرپٹ میں یہ جو ٹیکس اسٹرنگز ہوتے ہیں ان کو مینیپولیٹ کس طرح کیا جاتا ہے ہم دیکھیں گے ان کو ایک اسٹرنگ آبجیکٹ ہے اس کے میتھڈس کے ذریعے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہم یہ کریں گے ان میتھڈس کو یوز کر کے ہم اس ان اسٹرنگس کو ان پہ کچھ مینیپولیشن کریں گے اور کچھ اس کے انٹرسٹنگ فیچرز آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے کہ اسٹرنگ آبجیکٹ سے آپ کو انٹروڈیوس کیا کرایا جائے بات ذرا کرتے ہیں ہم کہ یہ جو اسٹرنگ مینیپولیشن کی مختلف ٹاسک ہوتے ہیں یہ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں اسپیشلی جاوا اسکرپٹ میں کون کون سے ایسے ٹاسک کیے جاتے ہیں جس میں اسٹرنگس کو مینیپولیٹ کرایا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ فرض کریں آپ کے پاس مختلف ورڈز پڑے ہیں مختلف اسٹرنگز میں ان کو ملا کے آپ ایک سینٹنس بنانا چاہتے ہیں یا پھر اس کا الٹا آپ کے پاس ایک ایک بڑے سے اسٹرنگ میں پورا پورا سینٹنس پڑا ہوا ہے آپ اس کے مختلف ورڈ جو ہیں ان کو الگ الگ الگ کرنا چاہتے ہیں ان کو الگ الگ ویریبلس میں رکھنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ کے پاس ایک اسٹرنگ ہے جو لٹ سے کسی بھی کیس میں لیکن آپ سارے کے سارے اسٹرنگ کو اپر کیس میں چینج کرنا چاہتے ہیں فرض کریں آپ نے کوئی ہیڈنگ بنانی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو کچھ بھی اپیئر ہو ہو وہ وہ اپر کیس میں تو کیسا کیا جائے گا اور یہ بھی کہ بعض اوقات آپ اسٹرنگس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ پرٹیکولر کیریکٹر موجود ہے یا نہیں فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک اسٹرنگ ہے اس میں آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی کوما ہے یا نہیں تو جاوا اسکرپٹ وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے جس کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس پرٹیکولر میں کوئی خاص کیریکٹر ایگزٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اور یہ بھی بعض اوقات آپ چاہیں گے کہ بھائی یہ اسٹرنگ جو ہے اس کی لینتھ کتنی ہے فرض کریں آپ ایک ایسا پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں جس میں آپ نے یوزر سے لاگ ان کرانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لاگ ان نیم جو ہے وہ چار کیریکٹر سے کم نہ ہو آٹھ سے زیادہ نہ ہو تو how do you check for that اور یہ بھی کہ بعض اوقات آپ کو اسٹرنگس کو نمبرز میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے ہم وہ سچویشن آپ کو دکھائیں گے اور بعض ایسا اوقات ہوتے ہیں جب آپ کو نمبرس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے تو جناب جہاں تک اسٹرنگ مینیپولیشن کا تعلق ہے خاصی عرصے سے اس کورس میں ہم کرتے آ رہے ہیں اس کے لیے جو ایک خاص آپریٹر ہم یوز کرتے رہے ہیں وہ وہ پلس کا آپریٹر یعنی کنکیٹنیشن کا آپریٹر جو ہم یوز کرتے آ رہے ہیں اس آپریٹر کے ذریعے ہم دو اسٹرنگ لیتے تھے ان کو ملا کے ایک ذرا بڑا سا اسٹرنگ بنا لیتے تھے تو یہ تو ایک بڑا سادہ سا آپریٹر ہے اس کے علاوہ اور بھی میتھڈز اویلیبل ہیں اور وہ سارے کے سارے میتھڈ جو ہیں یعنی اسٹرنگ مینیپولیشن کے سارے میتھڈ وہ اویلیبل ہیں تھرو دا اسٹرنگ آبجیکٹ تو جس طرح ہم نے میتھمیٹیکل میتھڈ کے لیے میتھ آبجیکٹ یوز کیا تھا تو یہاں پہ ہم اسٹرنگ آبجیکٹ یوز کریں گے لیکن اس کی یوسج جو ہے میتھ آبجیکٹ کے مقابلے میں ذرا مختلف ہوگی وہاں پہ تو آپ کو یاد ہوگا بار بار ہمیں میتھ لکھنا پڑتا تھا M A T H dot A B S یا ڈاٹ سائن لائک میتھ کا نام ہمیشہ آتا تھا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسٹرنگ بےچارا جو آبجیکٹ ہے اس کا نام ہم کہیں بھی یوز نہیں کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی کہ اسٹرنگ آبجیکٹ کی صرف ایک انٹرسٹنگ پراپرٹی جس کا ہم آج تذکرہ کریں گے وہ بھی خاصی یوزفل ہے وہ ہے لینتھ اس کے علاوہ اور بھی پراپرٹیز ہیں لیکن اس کے بارے میں آج آپ کو میں نہیں بتاؤں گا لیکن اسٹرنگ کی جو یہ لینتھ کی پراپرٹی ہے اس کے بارے میں آج ہم کچھ بات کریں گے تو سب سے پہلے آئیے اسی کو دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا پیس آف کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ایک ویریبل میں ہم ایک اسٹرنگ ویریبل میں کچھ ڈالتے ہیں ایک ایک نام ہم نے اس میں رکھ دیا اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو اسٹرنگ ہے یہ جس میں ہم نے ایک نام ڈالا ہے اس نام کی لینتھ کتنی یعنی اس میں کتنے کیریکٹر اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں دا لینتھ پراپرٹی اور دیکھیں کس انٹرسٹنگ طریقے سے یہ یوز ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا میتھ آبجیکٹ جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں بار بار میتھ لکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ وہ جو ویریبل ہے جس کے اندر اسٹرنگ موجود ہے اس کے ساتھ ڈاٹ لگا کے ہم نے لینتھ لکھا ہوا ہے تو یہ چیز بار بار ریپیٹ ہوگی کہ جب بھی آپ نے اسٹرنگ آبجیکٹ کی پراپرٹیز یا میتھڈ یوز کرنے ہو تو آپ اسٹرنگ کی ورڈ یوز نہیں کریں گے بلکہ جس ویریبل کے اندر آپ نے اسٹرنگ رکھا ہوا ہے اس کو لکھ کے اس کے آگے ڈاٹ لگا کے اس کے آگے یا تو آپ پراپرٹی کا نام لکھ دیں گے یا پھر میتھڈ کا نام لکھ دیں گے یہی جو لینتھ پراپرٹی ہے اس کو بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس کورس میں یوز کیا تھا تو میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا واپس اٹھارہویں لیکچر میں وہاں پہ ہم نے ایک ایگزامپل کی تھی تو اس کو ایک دفعہ ہم ذرا ریوزٹ کر لیتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے یہ جو لینتھ پراپرٹی ہے اسٹرنگس کی اس کو ذرا ایک انٹرسٹنگ طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کی تھی آپ کو یہ فارم یاد ہوگا سینڈ این ای میل کا فارم آپ کو یاد ہوگا اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوتی تھی اس میں کچھ چیکنگ ہوتی تھی تو جو ہی میرا ماؤس سینڈ ای میل کے بٹن پہ آتا تھا جو ہی ماؤس اوور ہوتا تھا تھا ایک الرٹ کہ جناب وہ جو فرام والا فیلڈ ہے وہ ایم ٹی ہے یعنی یہ مجھ کو بتا رہا ہے کہ بھائی تم ای میل بھیجا چاہتے ہو اس کے لیے فرام والے فیلڈ میں کچھ ڈالو ورنہ میں ای میل نہیں بھیجوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فارم میں اس وقت فرام کا فیلڈ ایم ٹی ہے اس فارم نے جاوا اسکرپٹ کی مدد سے کچھ چیکنگ کی ہے اور مجھے یہ فیڈ بیک دے رہا ہے کہ بھائی کچھ مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کر لو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام جاوا اسکرپٹ میں کیسے کیا تھا یعنی یہ جو ہم نے چیکنگ آپ کو دکھائی ہے یہ ہم نے جاوا اسکرپٹ میں کس طریقے سے امپلیمنٹ کی تھی تو جناب یہ تو کوڈ ہے پورے کے پورے ایشیمل پیج کا کے دو امپورٹنٹ کمپوننٹ جس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے ایک تو وہ فارم ہے جس کے اندر وہ بٹن ہے وہ فیلڈز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ وہ جب بٹن کے اوپر ماؤس اوور ہوتا ہے تو وہ جو چیک فارم کا فنکشن کال کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں سب سے پہلے فارم کو دیکھ لیں اس فارم میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ وہی سبمٹ کا بٹن یعنی سینڈ ای میل کا بٹن جو ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس بٹن کے ٹیگ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ایونٹ ہینڈلر ڈالا ہوا ہے آن ماؤس اوور کا کہ جب بھی ماؤس اوور ہوتا ہے تو ہم چیک فارم کا فنکشن جو ہے اس کو کال کر دیتے ہیں یہ چیک فارم کا فنکشن جو ہے ہم نے جو پیج تھا اس کا ہیڈ پورشن جو تھا اس میں رکھا ہوا تھا تو آئیے اس چیک فارم کے فنکشن کو ایک نظر دیکھ لیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیک فارم کا فنکشن جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک اف اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ایک بڑی سی چیز ہم نے لکھی ہوئی ہے اور دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ ایک سے کم ہے یا نہیں یہ بڑی سی چیز کیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیں یہ ہے جناب document dot send email dot sender dot value dot length یعنی جو ڈاکومینٹ ہے اس میں سینڈ ای میل کا ایک آبجیکٹ ہے جو کہ ہمارا فارم ہے اس کے اندر سینڈر کا ایک فیلڈ ہے اس کی ایک ویلو ہے اس ویلو ایک لینتھ ہے اگر وہ لینتھ ایک سے کم ہو یعنی زیرو ظاہر ہے زیرو ہی ہوگی نا ایک سے کم ہوگی تو لینتھ نیگیٹو تو نہیں ہو سکتی تو اگر لینتھ زیرو ہے تو جناب آپ نے ایک الرٹ لانچ کر دینا ہے کہ empty from field please correct تو یہ چیک فارم کا فنکشن جو ہے بڑا سادہ فنکشن ہے کوئی زیادہ کام نہیں کر رہا یہ صرف اور صرف وہ جو سینڈر کا فیلڈ ہے اس کو چیک کرتا ہے اگر اس میں کچھ نہ ہو تو ہمیں وارن کر دیتا ہے تو جناب یہ جو document dot send email dot sender جو ہے یہ یہ ایک چیز جو ہے دس از اے اسٹرنگ اس کی ویلیو کی لینتھ ہم چیک کرتے ہیں document dot send email dot sender dot value dot length یہ ہمیں دیتا ہے وہ جو اسٹرنگ ہے سینڈر والا جو اسٹرنگ ہے اس کی لینتھ ہمیں دیتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے یہ جو document dot send email dot sender dot value جو ہے اس کی لینتھ پراپرٹی جو ہے اس کو ہم نے چیک کیا کیونکہ وہ ایک اسٹرنگ ہے تو اس کی لینتھ پراپرٹی کو ہم نے چیک کر کے ایک ڈسیزن لیا ہے تو یہ تو ایک استعمال ہو گیا اس لینتھ پراپرٹی کا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے استعمال ہیں میں نے ابھی ایک چیز آپ کو مینشن کی تھی کہ آپ اپنا لاگ ان نیم انٹر کرتے ہیں تو عموماً لاگ ان نیم اگر بہت چھوٹا ہو تو وہ بھی خاصی بیوقوفی کی بات ہے اگر زیادہ بڑا ہو تو اس سے بھی کچھ پرابلمس ہو سکتی ہیں تو ہم چیک کرنا چاہیں گے جب بھی کوئی اپنا لاگ ان نیم انٹر کرتا ہے کہ اس خاص رینج میں آتا ہے یا نہیں آتا تو اس کے لیے ہم اسٹرنگ کی جو لینتھ کی پراپرٹی ہے وہ یوز کرتے ہیں پاسورڈ کے لیے بھی ہم ایگزیکٹلی exactly یہی چیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی اپلیکیشنس ہیں اس لینتھ پراپرٹی کی آپ کے ذہن میں کوئی آتی ہے اس کے بارے میں سوچیں اور مجھے ضرور بتائیے سی ایس ون ون کے ڈسکشن بورڈ پہ جا کے مجھے بتائیے کہ اس لینتھ پراپرٹی کو ہم اور کن کن طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اب جناب ہم آتے ہیں اسٹرنگ میتھڈس کی طرف اسٹرنگ میتھڈز میں طریقہ وہی جس طرح ہم نے لینتھ کی پراپرٹی یوز کی کہ آپ اسٹرنگ کا جو ویریبل ہے اس کا نام لکھتے ہیں ڈاٹ لگاتے ہیں آگے میتھڈ کا نام لکھتے ہیں اور اس کے کے بعد لگاتے ہیں ہیں اگر کوئی آرگومنٹس بھیجنے تو اسے بیچ میں لگتے ہیں ورنہ صرف ایم ٹی جو ہیں وہ ہم لگا دیتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو ایگزامپل نظر آ رہی ہے اس میں ہم دو میتھڈ آپ کو یوز کر کے دکھا رہے ہیں پہلا میتھڈ جو ہے وہ ہے ٹو اپر کیس کا یعنی name dot to upper case یہاں پہ یہ کیا ہوگا کہ نیم کے اندر جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے یعنی بھولا اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو یہ میتھڈ جو ہے وہ اپر کیس میں کنورٹ کر دے گا اور کیونکہ ہم ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کہہ رہے ہیں تو اس کو پھر یہ پیج پہ جا کے لکھ دے گا دوسرا جو ہے وہ ہے نیم ڈاٹ بولڈ یعنی پہلے تو ہم نے اپر کیس میں کنورٹ کیا تھا اب جو کچھ بھی اس ویریبل میں ہے اس کو بولڈ کر کے ہم لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھ رہے ہیں document dot write name dot bold parenthesis closed اور اس کا ریزلٹ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ وہی جو نیم کے اندر جو کچھ بھی لیٹرل پڑا ہوا تھا اسٹرنگ لیٹرل پڑا ہوا تھا وہ پہلے تو آپ کو اپر کیس فارم میں نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو بولڈ فارم میں وہی چیز نظر آ رہی ہے یہ جو اسٹرنگ کے میتھڈس ہیں جن کے ذریعے ہم اسٹرنگس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اس کو میں دو بنز میں کلاسیفائی کروں گا یعنی ان کی میں دو کیٹیگریز بناؤں گا کچھ ایسے ہیں جن کی مدد سے ہم کم کوڈ لکھ کے کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جو اگر ہم کسی اور طریقے سے کریں تو ہمیں زیادہ کوڈ لکھنا پڑے گا یہ جو ہے یعنی ہمارے H T L shortcuts ہیں بجائے اس کے کہ ہم ایچ ٹی ایل کے ٹیگس لکھتے پڑے ایل شارٹ کٹس کے ذریعے ہم وہی کام کر سکتے ہیں بائی ڈوئنگ لیس ٹائپنگ دوسرے جو کیٹیگری ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹرنگ کے میتھڈ بچ جاتے ہیں وہ ہم نے دوسری کیٹیگری میں ڈال دیے تو آئیے پہلے اس پہلی کیٹیگری کو دیکھتے ہیں اس میں جتنے بھی آپ کو اس میتھڈ نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے کہا دے آر ریپلیسمنٹ فار وہی چیزیں جو ہم ٹی میں کر سکتے ہیں تو آئیے ان کو ہم ون بائی ون ذرا اسٹڈی کرتے ہیں پہلا گروپ جو ہے اس کے لیے اس کے ذریعے آپ جو ٹیسٹ جو ٹیکسٹ ڈسپلے کر رہے ہیں اس کے سائز کو ویری کر سکتے ہیں پہلا میتھڈ جو ہے وہ ہے بگ دوسرا ہے اسمال اور تیسرا ہے فونٹ سائز اور اس میں ایک آرگومنٹ بھی ہے بگ جو ہے وہ آپ کی ٹیکس کو تھوڑا سا بڑا کر کے ڈسپلے کر سکتا ہے اسمال جو ہے تھوڑا سا چھوٹا کر کے فونٹ سائز جو ہے یہ آپ کو زیادہ ویریبلٹی دیتا ہے یعنی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کس سائز میں میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں one two three four five six seven ان میں سے کوئی بھی ایک میں چوز کر کے اگر ایز آرگومنٹ پاس کر دوں تو اس کے مطابق میری ٹیکسٹ جو ڈسپلے ہوگی وہ نظر آئے گی تو یہ جو ایگزامپل میں نے لکھی ہے آپ کے لیے ان کو ایک نظر دیکھ لیجیے پہلے تو وہی جو پرسن ویریبل ہے جو جو بھی ہم نے اس میں رکھا ہے اس کو ہم ڈائریکٹلی پرنٹ کرتے ہیں اس کو پھر بگ میتھڈ کے ساتھ پرنٹ کرتے ہیں پھر اسمال کے ساتھ پھر فونٹ سائز ون کے ساتھ اور فونٹ سائز سیون کے ساتھ اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں تو یاد رہے یہ کام میں اور طریقے سے بھی کر سکتا ہوں یہ یہ کام جو ہے یہ میں ایچ ٹیمل کے ٹیگس کی مدد سے بھی کر سکتا ہوں لیکن جاوا اسکرپٹ میں یہ میتھڈ اس لیے موجود ہیں تاکہ مجھے ذرا کم ٹائپنگ کرنی پڑے دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے سبسکرپٹ کا اور سپرسکرپٹ کا تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ٹیکسٹ کو تھوڑا سا نیچے کر کے دکھا سکتے ہیں تھوڑے سے چھوٹے سائز میں تھوڑا سا اوپر کر کے تھوڑے سے چھوٹے سائز میں تو اگر آپ نے ایکس اسکوئر لکھنا ہے تو آپ کس طرح لکھیں گے آپ لکھیں گے نا ایکس اور اس کے بعد آپ ٹو لکھیں گے تھوڑا سا اوپر کر کے تھوڑے سے چھوٹے سائز میں تو یہ ایگزامپل جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں exactly ہم وہی کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہاں پہ پہلے تو ہم جیسے ہے ویسے ہی لکھتے ہیں اس کے بعد اسے سبسکرپٹ کر کے لکھتے ہیں دوبارہ پھر جیسے ہے ویسے ہی لکھتے ہیں اور پھر سپرسکرپٹ کر کے لکھتے ہیں اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے نیکسٹ جناب ہم کیریکٹر کی شیپ ذرا تھوڑی چینج کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں بولڈ کرنا چاہتے ہیں اٹیلیسائز کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور چیز وہ ہے ہم انہیں اسٹرائک تھرو کرنا چاہتے ہیں اسٹرائک تھرو سے مراد یہ ہے کہ آپ کو لیٹر لکھیں پھر اس کے بیچ میں ایک لائن لگا دیں اس کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نارمل طریقے سے دکھاتے ہیں پھر بولڈ سے پھر ڈائلیکٹ سے اور پھر اسٹرائک تھرو سے اور جو ریزلٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں اب جناب فونٹ کو چینج کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں پہلا جو میتھڈ ہے وہ ہے فکسڈ کا اور دوسرا ہے فونٹ کلر کا اور اس کے ساتھ ایک آرگومنٹ بھی ہے یعنی آپ کو کلر بتانا پڑتا ہے فکس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس ویریبل میں ہے اگر میں یہ فکسڈ والا میتھڈ اس پہ اپلائی کروں تو جو بھی اس ویریبل میں اس کو فکسڈ فونٹ میں آپ ڈسپلے کر دیں اور فونٹ کلر کا مطلب یہ ہے کہ میں مختلف کلرز میں اس چیز کو ڈسپلے کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت آپ کو دو مختلف کلر نظر آ رہے ہیں تو میں نے پہلے ریگولر انداز سے پرنٹ کر کے آپ کو دکھایا اس کے بعد فکسڈ فونٹ میں اور ڈفرنس آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا اور اس کے علاوہ دو مختلف کلرز میں بھی آپ کو کر کے وہی چیز دکھائی جو کہ ہمارے ویریبل میں موجود تھی نیکسٹ جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے یہ ہے لنک کا میتھڈ اس کا بھی ایک آرگومنٹ ہے یعنی جب بھی آپ لنک کا میتھڈ کسی اسٹرنگ پہ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یو آر ایل دینا لازمی ہے اس کو جس طرح ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ لکھتے ہیں ویریبل کا نام اس کے ساتھ آپ میتھڈ لکھتے ہیں اور پھر پیرنتھس میں آپ لنک کے اندر جو آپ یو آر ایل دینا چاہتے ہیں وہ لکھتے ہیں تو جب ڈسپلے ہوگا وہ ایسے ڈسپلے ہوگا کہ وہی جو ویریبل میں ہوگا وہ ڈسپلے ہوگا اور وہ بلو رنگ میں ڈسپلے ہوگا اور وہ انڈر لائن ہوگا اس کے اوپر اگر آپ ماؤس لے کے جائیں گے تو آپ کو نیچے نظر آ جائے گا اس کے نیچے لنک کون سا ہے تو یہ ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے تو جناب یہ تو تھے وہ میتھڈس وہ میتھڈس جن کی مدد سے ذرا ہمیں ٹائپنگ کم کرنی پڑتی ہے تو ان سب میں کامن یہی چیز تھی کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے اس کے لیے ہمیں جاوا اسکرپٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے کے سارے کام جو ہے ہم ایچ ٹی ایم ایل کی مدد سے کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے ہمیں ذرا ٹائپنگ کم کرنی پڑتی ہے تو میں آپ کو اکویلنسی دکھا دوں یعنی میں آپ کو ایچ ٹی ایم ایل کے وہ ٹیکس دکھا دوں جن کو آپ جاوا اسکرپٹ کے ان میتھڈس کے ذریعے ریپلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بگ کے ذریعے بگ کا ٹیگ ہے اسمال کے لیے اسمال کا سب اسکرپٹ کے لیے سب کا سپر اسکرپٹ کے لیے سوپ کٹ آیا گیا بولڈ کے لیے بھی وہی جو آپ نے استعمال کیا ہوا پہلے وہ ہے اٹیلک کے لیے بھی ویسا ہی ہے یہ اسٹرائک والا جو ذرا ایک نیا ہے تو یہ ایک ایس کا ٹیگ ہے تو چاہے آپ اس ٹیکسٹ کو ایس اور کلوز ایس کے بیچ میں لکھ دیں یا پھر آپ اسٹرائک کا میتھڈ یوز کر لیں آپ کا ریزلٹ ایک ہی ہوگا اس کے بعد یہ فونٹ سائز کا جو ٹیگ ہے فونٹ کلر کا ہے جو لنک کا ہے اور فکسڈ فونٹ کا ٹیگ ہے یہ بھی آپ کو ان کے جو ایچ ٹی ایم ایلیکوینٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں جو فکسڈ کا ایچ ٹی ایم ایلیکوینٹ ہے یہ وہ پرسائزلی پرسائزلی ایکول نہیں ہے لیکن اٹس کلوز انف یہ فکسڈ کو کرنے کے اور بھی کئی طریقے اس میں موجود ہیں لیکن یہ جو پری والا ٹیگ ہے اس کے ذریعے سب سے آسان طریقہ ایچ ٹی ایم ایل میں جو نظر آئے گا وہ ہے تو جناب یہ تو تھا ہمارا پہلا گروپ جس میں ہم نے اسٹرنگ کے میتھڈس کی بات کی اب دوسرے گروپ کی جب جاتے ہیں یعنی یہ گروپ وہ گروپ ہے جو آپ کو ایسی فیسلٹیز فراہم کرتا ہے جو آپ صرف ایچ ٹی ایم ایل کے ذریعے نہیں حاصل کر سکتے تو آئیے پہلے گروپ کو دیکھتے ہیں اس میں ہم بات کر رہے ہیں to to to lower lower case case کی کی اور اپر یعنی ان دو میتھڈس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کسی بھی اسٹرینگ کو لوور یا اپر کیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے ایگزامپل موجود ہے اس میں پہلے ہم نے لوور کیس میں کنورٹ کیا اور اس کے بعد اپر کیس میں کنورٹ کر کے اس کے بعد نارمل کو لوور کو اپر کو ہم نے پرنٹ کیا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جو نیکسٹ میتھڈ ہے وہ ہے چار ایٹ کا نا this is something interesting یہ میتھڈ جو ہے اس کے مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ فلانی پوزیشن پہ اسٹرنگ کے اندر کون سا کیریکٹر ہے تو یہ میتھڈ جو کیا ریٹرن کرتا ہے یہ ایک کیریکٹر ریٹرن کرتا ہے آپ اسے چار ایٹ کو پوزیشن میں جاتے ہیں اس پوزیشن میں جو کیریکٹر ہوتا ہے چار ایٹ وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی اسٹرنگ میں جب آپ پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو پہلی پوزیشن جو ہوتی ہے وہ ون نہیں کہلاتی وہ زیرو کہلاتی ہے تو اگر کوئی اسٹرنگ ہے جس میں دس کیریکٹر ہیں تو پہلا کیریکٹر کا نمبر کیا ہوگا زیرو اور آخری کا نائن اب ذرا یہ ایگزامپل کو ایک نظر دیکھ لیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم تین مختلف کیریکٹرز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا کیریکٹر جو ہے وہ زیروتھ پوزیشن پہ ہے اس کو آپ پرنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کیپیٹل بی آئے گا دوسرا کیریکٹر جو ایٹ پوزیشن پہ ہے اب یہ یہ جو اسٹرنگ ہے آپ کے پاس اس کی ٹوٹل لینتھ فائیو ہے اس میں ایٹ کیریکٹر تو کوئی نہیں ہے تو جاوا اسکرپٹ کیا کرتی ہے وہ اسٹیٹمنٹ کو اگنور کر جاتی ہے یعنی کچھ نہیں پرنٹ کرتی ایون آپ کو ایرر دے کے وانٹ بھی نہیں کرتی ہماری ایگزامپل کی جو آخری اسٹیٹمنٹ ہے وہ جو سیکنڈ کریکٹر یعنی یہ کون سا ہوا تیسرا کریکٹر ہوا نا second position that is the third character جو کہ او ہے وہ آپ کو نکال کے لا دیتی ہے تو چار ایٹ کیا کرتا ہے یہ کسی اسٹرنگ میں سے کیریکٹر کو کھینچتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سب اسٹرنگ میتھڈ کی سب اسٹرنگ میتھڈ جو ہے it is similar to the char at method لیکن اس سے زیادہ جنرلائزڈ ہے یعنی anything that you you can can do do with with char at also substring لیکن سب اسٹرنگ میں ذرا تھوڑی سی مزید فیسلٹی موجود ہے فار ون تھنگ اس میں ایک کی بجائے دو آرگومنٹس ہے سب اسٹرنگ کا میتھڈ اپلائی کرتے ہیں تو کیریکٹر ایم سے لے کے کیریکٹر ایم سے جو پیچھے والا کیریکٹر ہے وہاں تک جتنے بھی کیریکٹر ہوتے ہیں یہ وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے اس کی ایگزامپل دیکھ لیں اس سے یہ بہتر طور پہ سمجھ آئے گا آپ کے پاس ایک پانچ کیریکٹر کا اسٹرنگ ہے جو آپ نے ویریبل ایس کے اندر کیا ہوا ہے اس پہ جب آپ سب اسٹرنگ کا میتھڈ لگاتے ہیں اور اس کو آرگومنٹ دیتے ہیں ون اینڈ تھری تو یہ پوزیشن ون سے لے کے پوزیشن ٹو تک کی جتنی چیزیں وہ آپ کو ریٹرن کرے گا یعنی جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو ایم ہے اس سے ایک پیچھے تو یہ آپ کو کیا ریٹرن کرے گا پوزیشن ون پہ کون سا کیریکٹر ہے وہ ہے ایچ اور پوزیشن ٹو پہ کون سا ہے وہ او تو سب اسٹرنگ اگر آپ اس کو ون اینڈ تھری یہ آرگومنٹ دیں گے تو اس پرٹیکولر اسٹرنگ کے لیے وہ آپ کو او ایچ ریٹرن کرے گا اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ جو پارٹ ہے ایگزامپل اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ زیرو سے لے کے ایس ڈاٹ لینتھ وہ سارے کا سارا سب اسٹرنگ ہمیں دے دیں یعنی ہم کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پورے کا پورا اسٹرنگ ہی ہمیں واپس کر دو تو جو پہلا حصہ ایگزامپل کا اس میں ہم صرف دو کیریکٹر مانگ رہے ہیں یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم پورے کا پورا اسٹرنگ ہی مانگ رہے ہیں تو سب اسٹرنگ ہمیں وہ فراہم کر دیتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب اسٹرنگ وہ ہر چیز کر سکتا ہے جو چار ایٹ کر سکتا ہے تو اگر آپ نے چار ایٹ ون کہنا ہو اس کے بجائے آپ کہہ سکتے ہیں substring one comma two ٹھیک ہے نا okay let's move on to the next one then اب جناب ہم بات کرتے ہیں انڈیکس آف ایک میتھڈ جو ہے اس کی اس سے پہلے جو یہ دو امیجیٹلی ہم نے میتھڈ دیکھے یہ آپ اسٹرنگ کا ایک حصہ واپس کرتے تھے یا تو صرف ایک کیریکٹر واپس کرتے تھے یا پورے کا پورا ایک سب اسٹرنگ آپ کو واپس کرتے تھے یہ جو انڈیکس آف ہے یہ ذرا مختلف ہے یہ بجائے اس اسٹرنگ کا کچھ حصہ واپس کرنے کے اس اس میں اس کی کسی پرٹیکولر سب اسٹرنگ کی پوزیشن جو ہے وہ واپس کرتا ہے یعنی یہ والا مختلف ہے ان دا سینس کے بجائے ایک اسٹرنگ یا ایک کیریکٹر واپس کرنے کے یہ آپ کو ایک نمبر ریٹرن کرتا ہے تو یہ کرتا کیا ہے it return the position of the first occurrence of the substring that appears on اور آفٹر دا nth پوزیشن یعنی اس کو آپ دو آرگیومنٹ دیتے ہیں ایک تو آپ اسے سب اسٹرنگ دیتے ہیں اور دوسرے ایک نمبر دیتے ہیں جو کہ ایک پوزیشن ہے تو یہ دیکھتا کیا ہے یہ اس سب اسٹرنگ کو تلاش کرتا ہے اس پورے کے پورے اسٹرنگ میں لیکن یہ جو n ہے نا nth پوزیشن اس کے بعد فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ یہ سب اسٹرنگ ہے اور یہ n جو ہے 2 ہے تو یہ زیرو کیریکٹر ہے اس کو نہیں دیکھے گا پہلا کیریکٹر نہیں دیکھے گا یہ اپنی سرچ کرے گا کہاں سے سرچ شروع کہاں سے کرے گا یہ سرچ شروع کرے گا ٹو سے تو اس پرٹیکولر میتھڈ کے دو آرگومنٹس ہیں ایک اسٹرنگ ہے دوسرا ایک نمبر ہے آئیے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس میں اگین ہمارے پاس ایک اسٹرنگ ہے جس کا نام ہم نے ایس رکھا ہوا ہے تو ایک ویریبل ہے ایس اس کے اندر ہم نے پانچ کیریکٹر کا ایک اسٹرنگ اسٹور کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ایس ڈاٹ انڈیکس آف کہ ایس پہ آپ نے یہ میتھڈ انڈیکس آف کا اپلائی کرنا ہے اور آرگومینٹس کا ہے آرگومینٹس ہے اولا او ایل اے کوما ون یعنی یہ سب اسٹرنگ آپ نے تلاش کرنا ہے اور آپ نے سرچ اپنی شروع کرنی ہے فرسٹ پوزیشن پہ یعنی جو زیرو پوزیشن والا ہے نا بی اس کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے فرسٹ پوزیشن سے یعنی ایچ سے آپ نے شروع کرنا ہے تو جناب یہ سرچ کرتا ہے اور اس کو ظاہر ہے یہ اولا نظر آ جائے گا یہ کہاں پہ سے نظر آیا ہے یہ اس کو سیکنڈ پوزیشن میں نظر آیا تو اس لیے کیا ڈسپلے کرتا ہے یہ ٹو ڈسپلے کر دیتا ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں ڈاکومینٹ ڈاٹ رائٹ تو اس ڈاکومینٹ ڈاٹ رائٹ والا جو میتھڈ ہے اس کے اندر ہم نے ایس ڈاٹ انڈیکس آف اولا کوما ون لکھا ہوا ہے تو یہ ڈاکومینٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے یہ کیا رائٹ کرے گا یہ رائٹ کرے گا ٹو کیونکہ اولا جو ہے او ایل اے جو ہمارا اسٹرنگ ہے اس کے اندر دوسری پوزیشن پہ ایگزٹ کرتا ہے دوسری ایگزامپل جو ہے اس میں ہم ایک اور سب اسٹرنگ دے رہے ہیں لیکن یہ سب اسٹرنگ ایسا ہے کہ یہ تو اس پورے اسٹرنگ میں ہے ہی نہیں ایسی صورت میں ایسی صورت میں انڈیکس آف جو ہے نا وہ ایک خاص نمبر آؤٹ پٹ کرتا ہے وہ مائنس ون آؤٹ پٹ کرتا ہے مائنس ون کا مطلب ہے اٹ ڈز ناٹ ایگزٹ تو یہ پوری کی پوری ایگزامپل جب ہم رن کرتے ہیں تو ہمیں کیا آؤٹ پٹ پہ نظر آتا ہے ٹو مائنس ون ٹو اس لیے کہ وہ جو اولا جو ہے ٹو پوزیشن پہ ہے اور مائنس ون اس لیے کہ زیڈ جو ہے وہ تو ایگزٹ ہی نہیں کرتا نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ایک میتھڈ کی وہ ہے بجائے انڈیکس آف کے وہ ہے لاسٹ انڈیکس آف وہ اپنی سرچ جو ہے وہ الٹی کرتا ہے انڈیکس آف میں تو آپ یوں جا رہے ہوتے ہیں نا یعنی آپ زیروتھ پوزیشن سے ایک لحاظ سے اسٹارٹ کرتے ہیں یعنی آپ لوور پوزیشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور ہائر پوزیشن کی طرف جاتے ہیں لاسٹ انڈیکس آف میں آپ الٹا کام کرتے ہیں ہیں اس اس میں میں بھی بھی وہی دو ایک سب ہے اور ایک این ہے یعنی پوزیشن جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا لیکن اب بجائے اس کے کہ اس پوزیشن سے آپ اس طرف جائیں رائٹ right کی طرف جائیں اس پوزیشن سے اسٹارٹ کر کے آپ لیفٹ کی طرف آئیں گے یعنی یہ الٹی سرچ ہو رہی ہے تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اس میں آپ ایگزامپل دیکھ لیجئے اس میں ہم کہتے ہیں S dot last index of اولا کوما فائیو یعنی او ایل اے آپ نے تلاش کرنا ہے لیکن آپ نے سرچ اسٹارٹ کرنی ہے فائیو سے تو فائیو سے آپ اپنی سرچ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اولا کس پوزیشن پہ ایگزٹ کرتا ہے ٹو پہ رائٹ اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ پوزیشن فائیو جو ہے اسٹرنگ میں وہ تو ایگزٹ نہیں کرتی دیکھیں نا اس اسٹرنگ میں ٹوٹل کتنے کیریکٹر ہیں پانچ تو کیریکٹر ہیں تو کتنی پوزیشن ہیں zero one two three four so that's right اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ایک ایسی پوزیشن بتا دیتے ہیں جو اس کے رائٹ پہ ہے it doesn't make a difference تو یہ اولا کوما فائیو جو ہم نے دیے ہیں دیٹس فائن اس میں کوئی ایشو نہیں ہے نیکسٹ جو اس ایگزامپل کا حصہ ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اسٹرنگ فائن کرنا ہے وہ ہے بی اور آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے زیرو ایتھ پوزیشن سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیرو ایتھ پوزیشن جو ہے اس میں بی تو موجود ہے ہمارے اسٹرنگ میں لیکن تھوڑا سا چکر ہے یہاں پہ چکر کیا ہے یہاں پہ پرابلم کیا ہے جناب ہم تلاش کر رہے ہیں اسمال بی ہمارے اسٹرنگ میں ہے کیپٹل بی وہ تو میچ نہیں کرتے تو کیونکہ جو جو جو جو سب اسٹرنگ ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمارے اسٹرنگ میں ایگزٹ نہیں کرتا اس لیے جواب کیا آئے گا ریزلٹ کیا آئے گا ریزلٹ آئے گا مائنس ون نیکسٹ جناب ہم بات کرتے ہیں اسپلٹ میتھڈ کی یعنی اس کے نام سے آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی چیز لے گا اور اس کے حصے بکھرے کرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اس پرٹیکولر میتھڈ کو بھی ایک آرگومنٹ کی ضرورت ایک کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے دا ڈیلیمیٹر یعنی آپ آپ کے کے پاس ایک لمبا اسٹرنگ ہے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کرنے لیکن کہاں کہاں سے تو ڈیلیمیٹر کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ ڈیلیمیٹر نظر آئے وہاں وہاں آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے تو اگر ایک پرٹیکولر اسٹرنگ ہے اس میں دس ڈیلیمیٹر ہیں تو اس کے ٹوٹل تقریباً گیارہ حصے ہونے چاہیے اس کی ایگزامپل ذرا ایک نظر دیکھ لیں اس میں ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم ایک اسٹرنگ ڈیفائن کرتے ہیں ایس ہمارا ایک ویریبل ایس ہے اس کے اندر ہم ایک اسٹرنگ رکھتے ہیں hello I must be going اس کے بعد ہم دو نئے اریز ڈیفائن کرتے ہیں جو جو جو پانچ پانچ ایلیمنٹس رکھتے ہیں اس کے بعد ہم پہلے ارے میں کہتے ہیں کہ the first array A is equal to S dot split اور اس کے بعد ڈیلیمیٹر ہم کیا دیتے ہیں اسپیس دوسری دوسرا جو ارے ہے اس کے اندر ہم ایس ڈاٹ سپلٹ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈیلیمیٹر ہم کیا دیتے ہیں بجائے اسپیس کے ہم ای e ایک ڈیلیمیٹر دیتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے بس ویسے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہم نے ای e یوز کر لیا لیکن space sound like a interesting delimiter ای تو کوئی اچھا ڈیلیمیٹر نہیں ہے لیکن یہاں پہ بس ایکسپیریمنٹ کی خاطر ہم نے ای e یوز کر لیا تو اب دیکھیں اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے یہی جو کوڈ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے نیچے کوڈ لکھا ہوا ہے جو کہ اے اور بی کو ایک ٹیبل کی فارم میں لکھتا ہے تو جب اے اور بی یہ جو دونوں ہیں ہیں ان کو ہم ہم ٹیبل کی فارم میں لکھتے لکھتے کہ اے والا رے ہیں اور بی والا رے اس کے برابر میں لکھتے ہیں تو ریزلٹ رے ارے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہے hello I must be going یعنی جہاں جہاں اسپیس نظر آتی تھی وہاں وہاں اسپلٹ نے اس کے ٹکڑے کر دیے تو ٹوٹل کتنے ٹکڑے ہوئے پانچ اب یہاں پہ جو دوسرا دوسری دفعہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں وہاں پہ ہمارے ڈیلیمیٹر ہے ای e۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹینس ہے ہیلو آئی بی گوئنگ اس میں ٹوٹل کتنے ایز ہیں دو ای e ہیں اس کا مطلب اس کے ٹوٹل کتنے ٹکڑے ہوں گے تین تو کیا ٹکڑے ہوتے ہیں پہلا ٹکڑا ہے ایچ اور دوسرا جو ہے اس کو اب کیسے پڑھا جائے L L O colon I must اور اس کے بعد لیٹر بی اس کے بعد تو ای e آ جاتا ہے نا تو وہ بھی ڈیلیمیٹر ہے اس کو اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ہمارے نیکسٹ ایلیمنٹ میں آ جاتے ہیں گوئنگ اور اس کے بعد کا مارک اور دیکھ رہے ہیں کہ باقی یعنی آخری دو جو ایلیمنٹس ہیں اس میں ہم نے انڈیفائنڈ انڈیفائنڈ لکھا ہے وجہ یہ ہے کہ اس میں تو ہم نے کچھ ڈالا ہی نہیں تو اس لیے یہ جو بی ارے ہے اس کے جو پہلے تین ایلیمنٹس ہیں اس میں تو کچھ ہے اس کے بعد اس میں کچھ نہیں ہے تو ان کو اگر ہم پرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ظاہر ہے کیا جواب آئے گا انڈیفائنڈ یہ آئے گا تو اسپلٹ جو ہے it's a very interesting method اس کے ذریعے آپ ایک بڑے اسٹرنگ کو you convert long string into a collection of short strings اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک جملہ ہوتا ہے ایک فکرہ ہوتا ہے ایک سینٹنس ہوتا ہے آپ اس میں مختلف ورڈ جو ہیں ان کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس صورت میں آپ ڈیلیمیٹر جو یوز کرتے ہیں وہ اسپیس کا کرتے ہیں جس طرح ہم نے رے اے کی صورت میں ابھی آپ کو کر کے دکھایا تو جناب یہ تو تھے کچھ میتھڈس یہ کچھ ایسے میتھڈس تھے جس کی مدد سے ہم اسٹرنگس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں یعنی اسٹرنگ آبجیکٹ کے لیے بعض میتھڈز ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے اور اس کی مدد سے ہم اسٹرنگس پہ مختلف طرح کے آپریشن کر سکتے ہیں اب ذرا ہم تھوڑی سی اور باتیں کریں اب جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ مختلف ڈیٹا ایلیمنٹس کو ہم اسٹرنگ میں کنورٹ کیسے کرتے ہیں یعنی ہمارے پاس ایک نمبر ہے اس کو ہم اسٹرنگ کی فارم میں کس طرح لے کے آئیں گے یا پھر ہمارے پاس ایک بولین ہے اس کو ہم اسٹرنگ کی فارم میں کس طرح لے کے آئیں گے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو آٹومیٹک طریقے ہیں اور ایک ہے ایکسپلسٹلی آپ کسی چیز کو لیتے ہیں اور اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کرتے ہیں پہلے ہم جو آٹومیٹک طریقے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں تو جناب آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں اس میں بعض اوقات ایسا ہے کہ ایک اسٹرنگ آپ نے لکھنا ہے اس کی بجائے آپ ایک نان اسٹرنگ لکھ جاتے ہیں تو جاوا اسکرپٹ جہاں جہاں اسٹرنگ ایکسپیکٹ کرتی ہے وہاں پہ اگر اسے نان اسٹرنگ نظر آئے تو فوراً آٹومیٹکلی ایک کام کرتی ہے کہ اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتی ہے فار ایگزامپل یہ جو ڈاکومنٹ رائٹ کا میتھڈ ہے اس کے پیرنتھسیز میں جاوا اسکرپٹ سوری اس کے پیرنتھسیز میں جاوا اسکرپٹ ایکسپیکٹس اسٹرنگس لیکن آپ ایک نمبر لکھ دیتے ہیں آپ ون ٹو تھری پائی کچھ لکھ دیتے ہیں تو جاوا اسکرپٹ فوراً کیا کرتی ہے کہ بھائی مجھے تو یہاں پہ اسٹرنگ چاہیے ڈاٹ رائٹ جو ہے وہ تو اسٹرنگ پہ کام کرتا ہے آپ آپ نے نے اسٹرنگ اسٹرنگ نہیں نہیں لکھتا لکھا کوئی بات نہیں میں اس کو خود بخود اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتا ہوں تو جناب اس کی بجائے فرض کریں کہ وہاں پہ آپ ایک بولین ویلو لکھ دیتے ہیں یعنی ڈاکومینٹ ڈاٹ رائٹ اور اس کے پرنتھسیز میں آپ ٹرو یا فالس لکھ دیتے ہیں وہ تو اسٹرنگ نہیں ہے اور JavaScript is expecting string تو جاوا اسکرپٹ کیا کرے گی وہ فوراً سے پیشتر اس کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے پھر ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ کو دے گی اور پھر ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے اس کو جا کے رائٹ کر دے گا ڈاکیومنٹ پہ جو ہمارا پلس آپریٹر ہم نے دیکھا آپ کو پتا ہے نا کہ اگر پلس آپریٹر جو ہے اس کے ذریعے آپ دو نمبرز کو آپس میں ایڈ کر رہے ہیں تو جواب تو ظاہر نمبرز میں آئے گا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پلس آپریٹ کے گرد دو اسٹرنگ لکھے ہوتے ہیں اس صورت میں ایڈیشن نہیں ہوتی اس اس صورت میں ریتھمیٹیکل ایڈیشن نہیں ہوتی بلکہ اسٹرنگ کنکیٹنیشن ہوتی ہے یعنی وہ دونوں اسٹرنگ جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے جاتے ہیں so when I say A is equal to B plus C where B and C strings تو اے کے اندر کیا آئے گا بی اور سی اکٹھا لکھا ہوا آ جائے گا اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں A is equal to B plus C اور بی تو اسٹرنگ ہے سی اسٹرنگ نہیں وہ نمبر ہے اس صورت میں جاوسکرپٹ کیا کرے گی اس صورت میں اسکرپٹ فوراً اس نمبر کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دے گی تو جب بھی آپ دو اسٹرنگس کو پلس آپریٹر کے ذریعے ملاتے ہیں کنکیٹنیشن ہوتی ہے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹرنگ ہوتا ہے ایک کوئی اور چیز ہوتی ہے تو اسکرپٹ وہ جو کوئی اور چیز ہے اس کو فوراً اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتی ہے اور کنکیٹنیشن کر دیتی ہے یہ بڑا ایک یوزفل فیچر ہے لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں نقصانات ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے پہلے ذرا کچھ ایگزامپلس دیکھ لیں ہم یہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کا میتھڈ یوز کر رہے ہیں اس کے آرگومنٹ میں ہم نے لکھا ہے two plus math dot pi اب ٹو بھی نمبر ہے میتھ ڈاٹ پائی بھی نمبر ہے تو کیا ہوگا جاوا اسکرپٹ ان دونوں کو ایڈ کر دے گی لائک اٹ ایڈ نمبر اس کے بعد ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے وہ اسٹرنگ ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو جو بھی ریزلٹنٹ نمبر ہوگا اس کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے یہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کو فراہم کر دے گی اور پھر ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ جو ہے اس کو ڈاکومنٹ میں جا کے رائٹ کر دے گا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اب تھوڑی سی ذرا مختلف سچویشن لکھتے ہیں یہاں پہ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ اور ہم کہہ رہے ہیں ٹو لیکن یہ ٹو نمبر نہیں ہے یہ ٹو اسٹرنگ ہے پلس تھری اور یہ تھری بھی نمبر نہیں یہ بھی اسٹرنگ ہے تو جاوا اسکرپٹ کیا کرے گی ان کو کنکیٹنیٹ کر دے گی تو اس کا جواب پانچ نہیں ہوگا اس کا جواب ٹوینٹی تھری ہوگا یا پھر it's string so may be we would call it two three next situation ایسی ہے کہ in like the first two situation یہ دونوں اوپرنٹ جو اس پلس کے ارد گرد ہیں وہ میچ نہیں کرتے آپس میں پہلے والا جو ہے وہ ایک اسٹرنگ ہے دوسرے والا ایک نمبر ہے we are a number sorry two which is a string plus number result کیا آئے گا ریزلٹ کیا آنا ہے کنکیٹنیشن ہوگی تو کیا ہوگا کہ ٹو کے اندر میتھ ڈاٹ پائی کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر کے ٹو کے ساتھ اسے کنکیٹنیٹ کر دیا جائے گا تو آپ کا جواب آئے گا two three point one four one five nine اس طرح کر کے آخری ایگزامپل جو ہے اس میں ہم ہمارے پاس ایک اسٹرنگ ہے اس کے بعد پلس آپریٹر ہے اور اس کے بعد ایک بولین بائی لکھی ہوئی ہے جیسے میں نے بتایا کہ کیونکہ اسٹرنگ ہے پلس آپریٹر ہے تو جو بھی اس کے ارد گرد چیز موجود ہوگی اس کو فوراً اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیا جائے گا تو جاوا اسکرپٹ کیا کرے گی یہ جو فالس لکھا ہوا ہے اس کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر دے گی تو جواب آپ کا کیا ہوگا جواب آپ کا کنکریٹنیشن کی صورت میں ہوگا آپ کا جواب ہوگا Y E S F A L S E تو بڑے سادہ سے رول ہیں جاوا اسکرپٹ جو ہے ہمیشہ انہیں رولس کو فالو کرتی ہے تو اٹس ان یور انٹرسٹ کہ آپ بھی ان رولوں کو فالو کرنا ان رولس کو فالو کرنا شروع کر دیں اچھا یہ تو سچویشن تھی جب ہم اسٹرنگس کو یوز کر رہے تھے پلس کے ساتھ اور پلس آپ کو پتا ہے ذرا کنفیوژن ہوتا ہے اس میں بعض اوقات یہ ارتھمیٹک سم کو ظاہر کرتا ہے بعض اوقات یہ کنکیٹنیشن کو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹرنگ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک ایسے آپریٹر کے ساتھ جو آپ کو پتا ہے کہ میتھمیٹیکل جس طرح ہماری ایگزامپل ہے اس میں ایک اسٹرنگ ہے ٹو اسٹرنگ ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں میتھ ڈاٹ پائی سے اب ظاہر ہے کہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں ملٹیپلائی تو دو نمبرز ہی ہوتے ہیں تو جاوا اسکرپٹ انڈرسٹینڈ دیٹ وہ فوراً یہ جو ٹو اسٹرنگ ہے نا اس کو ایک نمبر میں کنورٹ کرے گی یعنی ٹو میں کنورٹ کرے گی اور اس کو میٹ ڈاٹ پائی سے ملٹیپلائی کر دے گی اور آپ کا جواب آ جائے گا six point two eight three اور وٹ ایور تو جاوا اسکرپٹ اسمارٹ اسی طرح اگر فرض کریں آپ ایک اسٹرنگ ہے یس yes, اس کو آپ raise to power forty three کرتے ہیں اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا یا تو اسٹرنگ کے اندر کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے یا تو نمبر نہیں ہو تو ٹیکس کیریکٹر لکھے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس کیریکٹر فورٹی تھری یہ تو خاصی عجیب و غریب سی بات ہے تو جاوا اسکرپٹ انڈرسٹینڈ دیٹ تو اس کا جواب کیا دے گی وہ اس کا جواب دے گی این اے این کہ جناب اس کا ریزلٹ جو ہے اٹس ناٹ اے نمبر نہ میرے ساتھ مذاق کریں تو جاوا اسکرپٹ نے ایرر نہیں جنریٹ کیا اس نے کہا ہے کہ جواب ضرور ہے اور جواب کیا ہے ناٹ اے نمبر یہ تو جناب وہ طریقے تھے جب آٹومیٹک کنورژنس ہو رہی تھی یعنی کانٹیکس کے لحاظ سے کہ جس طرح کسی اسٹرنگ کو یوز کیا جا رہا ہے اس کے مطابق جاوا اسکرپٹ خود بخود کنورژنس کر رہی تھی لیکن ایک ایکسپلسٹ طریقہ موجود ہے یعنی جس کے ذریعے آپ فورس کر سکتے ہیں کسی اسٹرنگ کو سوری کسی نمبر کو یا کسی بولین کو اسٹرنگ میں کنورٹ کرنے کو تو آئیے اس ایک میتھڈ کو دیکھتے ہیں یہ ایک ٹاپ لیول میتھڈ ہے جاوا اسکرپٹ کا یعنی اس کے ساتھ کوئی آبجیکٹ ریلیٹڈ نہیں ہے یہ میتھڈ ہے to string method this is use to explicitly convert a boolean اور اے نمبر انٹو اے تو اس کو ہم ایگزامپل کی صورت میں یوز کرتے ہیں دیکھیے ہمارے پاس ایک نمبر ہے hundred point five five three four seven eight number تو مناسب سا ہے لیکن it doesn't look like a currency بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کرنسی کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور بہت سارے ڈیجٹس آ جاتے ہیں ڈسمل کے بعد تو آپ ان کو ڈراپ کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم اس ایگزامپل میں ہم یہی کریں گے کہ اس نمبر کو ہم کس طرح پروسیس کریں کہ ہمیں جواب ملے ہنڈریڈ پوائنٹ فائیو فائیو یعنی جس طرح کرنسی لکھی جاتی ہے کہ روپے اور پیسے اس کو اس فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم کیا کیا اسٹیپس لیں گے تو وہ ہماری ایگزامپل میں آپ کو نظر آ رہے ہیں فرض کریں اس نمبر کو ہم اسٹور کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اسٹور کرتے ہیں ایک ویریبل میں جس کا نام اے ہے اب ہم یہ کریں گے اس اے کو ہم بی میں کنورٹ کر دیں گے اور بی کیا ہے بی از اے اسٹرنگ تو ہم کیسے کریں گے ہم کہیں گے A dot to string parentheses یعنی اس ٹو اسٹرنگ میتھڈ کے ذریعے ہم اس اے کو ایک اسٹرنگ میں کنورٹ کر رہے ہیں تو یا اسٹرنگ میں کنورٹ ہو گیا اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ تلاش کریں گے ڈیسیمل کہاں ہے کیونکہ ڈیسیمل کے بعد جو دو کیریکٹر ہیں نا اس کے بعد سب کچھ جو ہے میں ڈراپ کرنا چاہتا ہوں تو جناب ڈیسیمل پوزیشن میں کس طرح معلوم کرتا ہوں اس کے لیے ابھی جو ہم نے ایک میتھڈ لرن کیا جس کے بارے میں انڈیکس آف اس کو یوز کرتا ہوں یعنی میں کہتا یہ ہوں کہ جناب یہ جو بی ہے نا اس پہ آپ انڈیکس آف کا میتھڈ لگا دیں اور پتا تو کریں کہ یہ ڈیسیمل جو ہے یہ کہاں پہ ہے اور کہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے اپنی سرچ آپ شروع سے شروع ہو جائیں یعنی بالکل لیفٹ موسٹ کیریکٹر یعنی زیرو کیریکٹر جو ہے وہاں سے شروع ہو جائے اور دیکھیں ڈیسیمل آتا کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب ہوگا تھری کیونکہ ڈیسیمل کس پوزیشن پہ آ رہا ہے ڈیسیمل تھرڈ پوزیشن پہ آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں نا ہم اپنی کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں zero one two three three پہ ڈیسیمل ہے تو ہمیں پتا لگ گیا ڈیسیمل کہاں پہ ہے اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بعد والے ہیں نا کیریکٹر ڈیسیمل کے بعد جو دو ڈیجٹس ہیں اس کے بعد والے جو کیریکٹر ان کو ہم ڈراپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم سب اسٹرنگ کا میتھڈ جو ابھی ہم نے جس کے بارے میں بات کی وہ یوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک نیا ویریبل بنا دیں سی اس میں کیا رکھنا ہے اس میں بی ڈاٹ سب اسٹرنگ یعنی بی پہ یہ سب اسٹرنگ کا میتھڈ لگا کے جو کچھ بچتا ہے وہ اس میں رکھنا ہے اور اس میتھڈ میں ہم کیا کیا آرگومنٹ دے رہے ہیں سب سے پہلا آرگومنٹ تو ہم دے رہے ہیں زیرو یعنی آپ شروع کریں زیرو سے زیرو آپ کو پتا ہے that is the most significant digit وہاں سے شروع کریں اور کہاں تک آپ جانا ہے آپ نے جانا ہے ڈیسمل پوزیشن پلس تھری تک تو جب آپ یہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کہتے ہیں document dot write document dot write see تو آپ جو بھی چاہتے تھے وہ آپ کو نظر آیا تھا یعنی یہ جو پانچ لائنوں کا کوڈ ہے اس کو آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو وہی نمبر راؤنڈیڈ فارم میں مل جاتا ہے اور راؤنڈیڈ بھی ایسی کہ it looks like a currency یعنی ہنڈریڈ پوائنٹ فائیو فائیو ابھی تک ہم بات کرتے رہے ہیں ایک طرف کی کنورژن کی اب دوسری طرح کی کنورژن کی بات کرتے ہیں یعنی اسٹرنگ سے ہم نمبرز میں کہہ جاتے ہیں اور اس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پارس انٹ کی بات کی تھی ہم نے پاس فلوٹ کی بات کی تھی وہ دونوں میتھڈس کیا کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ ایک اسٹرنگ کو لے کے اس کو ایک نومیریکل فارم میں کنورٹ کرتے تھے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو ایک فارم نظر آ رہا ہے بڑا سادہ سا کیلکولیٹر ہے یہ آپ کی سیلری لیتا ہے آپ کا بونس لیتا ہے آپ کو بتایا تھا آپ کی ٹوٹل انکم کتنی ہے تو فرض کریں سیلری نو ہزار بونس نو سو اب جناب میں ماؤس اوور کرتا ہوں اس فائنڈ ٹوٹل انکم پہ فوراً میرا جواب آیا تھا اور وہ یہ جواب تو ٹھیک نہیں ہے یہ تو بہت زیادہ میری انکم ہو گئی ہوا کیا یہاں پہ یہاں پہ جناب ایڈیشن نہیں ہوا یہاں پہ لگتا ہے کہ کنکیٹنیشن ہو گئی ہے آئیے ذرا اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں اس کا کوڈ دیکھتے ہیں اس فارم کے پیچھے جو کوڈ ہے اس کو ذرا ایک نظر دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ ٹوٹل جو ہے نا ٹوٹل ٹو سیلری پر پلس بونس لیکن ایشو یہاں پہ ہے کہ سیلری اور بونس جس کی ہم ویلیوز کو آپس میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں وہ ایڈ نہیں ہو رہی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سیلری جو ہے یہ بونس جو ہے یہ دونوں کیا ہے یہ نمبرس تو نہیں ہے یہ اسٹرنگس دیکھیے فارم کے جو ٹیکس فیلڈ ہوتے ہیں نا اس کے اندر آپ جو چیز انٹر کرتے ہیں وہ جاوا اسکرپٹ کو ایز نمبر آتی ہے ایز نظر آتی ہے تو کیونکہ دونوں اسٹرنگ ہیں ان کو ہم پلس کے آپریٹر سے ملا رہے ہیں تو کیا ہوگا کنکیٹنیشن ہوگی تو اس سچویشن کو بہتر کرنے کرنے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے وہ یہ کہ آپ پارس فلوٹ کا آپریٹر جو پارس فلوٹ کا جو میتھڈ ہے وہ یوز کر لیں تو یہ سیلری ہے اس کو آپ فلوٹ میں کنورٹ کر لیں یعنی فلوٹنگ پوائنٹ نوٹیشن لے ہیں اسٹرنگ سے اسی طرح بونس کو بھی آپ کنورٹ کر لیں اب اگر آپ ان کو ایڈ کریں گے تو آپ کو اپروپریٹ آنسر ملے گا یعنی آپ کا جواب آئے گا نو ہزار نو سو بجائے اس کے کہ وہ لمبا سا جو عجیب و غریب سی بہت زیادہ میری تنخواہ بن گئی تھی یہاں پہ جناب پوچھنے والا ایک سوال ہے وہ یہ کہ یہاں پہ ہم پارس فلوٹ کیوں یوز کر رہے ہیں پارس انٹ کیوں نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ why parse float is more appropriate over here and parse int is not جناب اس ایگزامپل کے ساتھ ہی ہم آج کے لیکچر کے اختتام پہ پہنچتے ہیں آج ہم نے اسٹرنگس کی بات کی آج ہم نے ٹیکسٹ کی بات کی ہم نے دیکھا کہ اسٹرنگس کو کس طرح مینیپولیٹ کیا جاتا ہے وہ کون کون سے میتھڈز ہیں جن کی مدد سے میں اسٹرنگس کو ادھر سے ادھر چینج کر سکتا ہوں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں ان کا کیس چینج کر سکتا ہوں ان کو آپس میں جوڑ سکتا ہوں اور ہم نے کچھ سادی سی پرابلمس بھی کر کے آپ کو دکھائیں جس میں ہم نے یہی اسٹرنگ مینیپولیشن کے مختلف طریقے استعمال کیے نیکسٹ ٹائم ہمارا خرا خاصا انٹرسٹنگ لیکچر ہے نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے امیجز کی نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے اینیمیشن کی کہ اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل کا ایک پیج بنا رہے ہیں اپنا ایک ویب پیج ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں آپ امیجز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں اینیمیشن ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا تو نیکسٹ ٹائم ہم اس کی بات کریں گے میں آپ کو یہ بتایا چلوں کہ پچھلے لیکچرز میں میں آپ کو بتا بتا چکا ہوں کہ میں بلا وجہ امیجز جو ایڈ کیے جاتے ہیں نا ویب پیجز میں ان کے بہت خلاف ہوں کیونکہ اس سے بلا وجہ ڈاؤن لوڈ اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے تو اول تو ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سی سچویشنز ہیں کہ جہاں پہ امیجز آر اپروپریٹ ان کا فائدہ ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان امیجز کو ہم اپنے ویب پیج میں ڈالتے کس طرح ہیں اس کو اپنے ویب پیج میں امبیڈ کس طرح کرتے ہیں تو جناب یہ بات کریں گے ہم next time until that time خدا حافظ